الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من من السماء ماء فأخرج فأخرج به الثمرات رزقا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم قابل گند سرکار دست اور بزرگوں اللہ سوال کا تعلق ساری مخلوقات میں سے انسان کو افضل مخلوق کے طور پہ پیدا کروایا اور اللہ کبار کا الگ نے انسان کو اس کی بنیادی ضرورت سے آگاہ کروایا اور اس بنیادی ضرورت کے سلسلے میں اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کیا مانگنے کا طریقہ بھی سکھلایا سورت الفاتحہ کے اندر اللہ تبارک بتایا گا نے اس انسان کو یہ بات سکھلا دی کہ تیری بنیادی ضرورت ہدایت ہے اور یہ ہدایت تجھے ملے گی اللہ تبارک بتایا کی طرف سے تو انسان نے اللہ کے حضور اللہ کے ٹکڑا یا طریقے کے مطابق اللہ سے برخاست کی اس دن پورا نے ملتا اور اللہ کو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا کرنا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے جواب میں پورا قرآن مجید نازل فرمایا اور فرمایا کہ بعد کل کتابی لائن وسیحی حدل بدھ مست یہ وہ کتاب ہے جو تمہاری ہدایت کی ضروریات کو پورا کرتی ہے لیکن ساتھ یہ بات وغیرہ کہ یہ ہدایت نصیب ہوگی ان کو بدل مستقل جو صاحب تکڑا ہوں گے اور صاحب تکڑا کم فرمایا کہ ساتویں کترا دور میں قرآن مجید کی ہدایت کا فائدہ ان کو ہوگا جن کے اندر پانچ کتاب تیار ایمان کی لڑائی نماز کی اقامت اللہ کی راہ کا خرچ کرنا وہی پر ایمان اور آخرت پر یقین تو یہ پانچ باتیں بیان کرائی اگرچہ میں نے چوتھی بات کا عنوان عرض کیا ہے ایمان بن وہی وہی پر ایمان لیکن حقیقت چوتھی بات جو جہاں اشارہ موجود ہے وہ ہے ختم ندورتن تو پانچویں چیز ہے یقین آخرت میں یہ وہ کچھ مزید ہیں جو قرآن مزید سے ہدایت حاصل کرنے والے ہیں اور اس کے نتیجے میں آخرت میں یہ بول بڑی طرح کامیاب ہونے والے ہیں فرمایا کہ اس کے سوا اس کے صحت پر ایک گروہ ہے جو بدلتیوں کا گروہ ہے جو پرانی مسجد کی ہدایت سے محروم لگیں گے یہ گروہ دو قسم کے افراد پر نہیں کریں ایک قسم کے افراد وہ ہیں جو پرانے مسجد کو ماننے سے ہی انکار کرنے والے ملتے ہیں دوسرا گروہ وہ ہے جو زبان کو مانتا ہے लेकिन इसको प्रगति निरंतर तो पहले गिरोह को काफी कहा दूसरे गिरोह को मुनाफी कहा अब अल्लाह का बार बताया इन तीन गिरोह का जिक्र करवाने के बाद तरीका बताया है कि तकवा हासिल करने का तरीका क्या है तो ये तीसरे विशेष के अंदर अल्लाह का बार बताया ने इसी तरीके से बयान करवाया جہن کے لڑی خیال وڑی اور نکن راج دسم بچہ کہ مستقل بننے کا طریقہ ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو اب یہاں جو بات سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ عبادت کیا ہے تو رب کی عبادت کیوں کی جائے پہلی بات یہ ہے کہ عبادت ہے جھکنا اپنی آزادی کا اظہار کرنا تو اپنے آدمی کا اظہار کرنا جھکنا کسی کے آگے دو وجہ سے ہوتا ہے ایک وجہ ہے کہ جس کے آگے آپ جھک رہے ہیں جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں جس کو آپ بڑا مان رہے ہیں اس کی ایک وجہ تو یہ ہوگی کہ اس کے اندر ایسی خصوصیات اور ایسے کمالات ہوں گے کہ جس کی وجہ سے مزدور آپ اس کی بڑائی کرتی کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں دوسری وجہ وہ ہے احسانات تو کسی سے آپ پر احسانات اس لیے ہیں کہ آپ اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کے آگے جھکتے ہیں اس کی بات مانتے ہیں تو جھکنے اور آج بھی اختیار کرنے کی وجہ دو ہیں ایک وجہ اس کے ذاتی کمال اور ایک وجہ اس کے آپ پر احسانات تو جہاں اللہ پلان بتایا گا نہیں یہ دونوں وجہ بیان کرنا بھی ذاتی کمالات کے اعتبار سے بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں اور انسان اہم پر احسانات کے اعتبار سے بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں لہٰذا کمالات اور احسانات دونوں کا تقاضا یہ ہے کہ تو سر صرف اپنے رب کے سامنے رکھنے والا اس بچہ اتنی جگہ دوسرے کا رو بھی سردایا کے ایجوکی ہوا کہ اللہ کی عبادت کرو سب کریں مجھے ہم سب کو اپنے رب کی عبادت کرو اللہ اگر سرما تو اللہ سے صرف اللہ کا دار بتایا گا کہ سماعت کا ہوتا لیکن یہاں اللہ جو رب استعمال کرنا چاہیے یہ بات بیان کری کہ وہ اللہ ایسا اللہ ہے جو کمالات کا مالک بھی ہے اور احسانات کرنے والا بھی ہے اور پھر اللہ تبار کا کہا گئی وہاں پانچ باتیں بیان کا سب ہیں جس سے اللہ قدار بتایا جاتا قدرت اور اللہ کا دار بتایا جاتا ہے سامان جاری ہوتا ہے سب سے پہلی بات بیان سب کہ تمہارا رب وہ ہے اللہ ہی خالہ کرتے کہ جتنے تم نے پیدا کیا کہ اللہ قدار بتایا انسان کو پیدا فرمانے والے ہیں تو جس اللہ نے پیدا کیا اور جس اللہ نے ضروریات پیدا فرمائی اور جس اللہ نے ضروریات کا حل فرمایا وہی یہاں رکھتا ہے جو اس کی بات کی جائے فرمایا نے ذہن کے اندر یہ خیال پیدا ہوگا کہ اللہ نے مجھے کہاں پیدا کیا میری پیدائش کا سبب تو میرے والدین بنے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات کی بنا دی کے بل گردی میں ان سب بھی کیا اللہ نے سبھی بھی پیدا کیا ان کے جو پہلے تھے ان کو پیدا کرنے والا والے اللہ سے والدین دین ظاہر سب ہے سداش کا تو یہ ظاہری سبب بھی ابھیان نے بنایا ہے اگر والدین حقیقی سبب ہوتے اولاد کا تو دنیا کے اندر کوئی جوڑا میاں بیوی کا ایسا نہ ہوتا جو بے اولاد ہو دنیا کے اندر بے شمار جوڑے ہوتے ہیں جو بے اولاد ہیں اور خواہش اور علاج کے باوجود بھی ان یہاں اولاد نہیں بسا اوقات ملا میرے یا دیگر میں کوئی اردو لحاظ سے خالی ہوتی ہے لیکن ایسے بھی بے دیکھا مثالیں موجود ہیں کہ دونوں کے اندر اردو لحاظ سے کوئی خامی موجود نہیں اس کے باوجود بھی ان کی اولاد نہیں اور اگر ان میں اردو خامی موجود بھی ہو تو یہ اردو خامی ان کے اندر پیدا کرنے والا کون ہے تو میاں اور بیوی ان دونوں کی موجودگی ظاہری سبب ہے اولاد کا حقیقی سبب ہے تو یہ بات اس کے معلوم ہے تیسری بات جو کہ یا خطاب ہوا ہے چاہے لوگوں کو اپنے رقص کی عبادت کرو یہ قرآن مندر کب نازل ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور نبی علیہ السلام کی امت پر نازل ہوا یا جو ہم نام سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے تو اس میں اللہ تبارک بات کرتا ہے یہ بات کو بیان فرمائی کہ تمہارا رب وہی اللہ خالان تم جس نے تمہیں پیدا کیا رو الدین خاص ملک نے سب کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے لیکن اس کے اندر یہ جملہ موجود نہیں ہے اللہ عمدہ جیت کہ اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا جو تمہارے بعد آئیں گے با کا ذکر موجود نہیں ہے ہمارا ذکر ہے ہم سے پہلے کا ذکر ہے جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ امت آخری امت ہے امت کے بعد اللہ نے اس امت سے پیدا کر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کہ اسٹ اس کے بعد جو کا سمجھتا ہوں کہ جب تم اللہ کی عبادت کرو گے تو اس کے مسجد کے اندر تمہارے اندر تگڑا پیدا ہوگا اور جب تگڑا پیدا ہوگا تو تم قرآن مجید کی ہدایت کے مستحق بنو گے اور جب قرآن مجید کی ہدایت کے مستحق بنو گے تو اللہ تبارک بار بداعلیٰ بطور انعام تمہیں دنیا میں گمراہی سے محفوظ رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ بطور انعام تمہیں آخر کے اندر کے اتنا کامیاب ہونے والوں میں سے بنا دیں گے اس کے بعد اللہ تبارک بار کا نے اپنی قدرت کی کی درجہ بیان فرمائی اللہ علی جی میرا خلاصہ کہ وہ ہے تمہارا رب جس نے تمہارے فائدے کے لیے اس زمین کو بچھونا بنایا یہ زمین میں اتنی سخت بنا دی جس کو کھولنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے اور یہ زمین نے کسی نرس بنا دی کہ جس پر تم فرارتی بتا سکو بنا ہمارے الاح پارتھ بتایا نے اس زمین کو تمہاری ضروریات کے مطابق بنایا یہ سماج کے اللہ پدار بتایا کہ قدرت کی تیسری نشانی یہ ہے ترم سرایا دیا کہ اللہ سبار بتایا نے زمین کے اوپر آسمان پر فرمائے پیدا فرمائے اور آسمان کو اللہ سدار بتایا نے چھت کی صورت میں پیدا فرمایا اور اس کو اللہ سبار بتایا نے سب کا مافی فرمایا تو یہ ایسی چھت ہے جب سے بنی ہے اس میں آج تک کبھی مرمت کی ضرورت پیدا نہیں ہوئی اور یہ بات بھی اللہ سبار بتایا نے فرمائی کہ ہمارے آسمان کے سب سے نگاہ کرو اور اس کے اندر تم کوئی اور تلاش کرنے کی کوشش کرو سگا کر تمہاری آنکھیں بار بار اٹھیں گی اور تھک کر واپس آ جائیں گی لیکن تم اس کے اندر کوئی اور تلاش نہیں کر پاؤ اس کے بعد اللہ لا بتایا جا جو چوتھی چھوٹ بات جان ضرورت کے لگنے کے طور پر کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا اور اللہ کا دار کام جو آسمان سے پانی نازل فرمایا ہے اس سے مراد بارش ہے اور یہاں بارہ حضرات کے ذہن کے اندر ایک سوال پیدا ہوگا کہ آج کا دور ایسا دور ہے جس کی جس دور کے اندر دماغ کے اندر پورے وقت اثر پیدا ہو اس لیے سوالات جو ہے وہ بتا پیدا ہوگا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ مجمعین سوالات والے نہیں عمل والے نہیں اور آج کا دور ایسا ہے جس کے اندر عمل کی بات نہیں سوالات کی کثرت نہیں تو ایک سوال دماغ کے اندر پیدا ہوا کہ جناب جدید تحقیق پر سائنس کا کہنا یہ ہے کہ بارش جو ہے جو تو سے ہوتی ہے اور یہاں پر جو ہے قرآن مجید کے اندر آسمان کا ذکر کیا گیا ہے تو آسمان تو بہت نقصان آسمان سے تو پانی نہیں برستا جو پانی برستا ہے بادل سے تو اللہ سبار نے جو قرآن مجید کے اندر بات جان شاید اس کی کچھ نہیں کرتی اب اس بات کو تھوڑا سا سمجھ لیا جائے تاکہ اللہ سبار بتایا جو ہے اسے بھی کافی نہ پہلی بات یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو سائے کی طرح اوپر ہو اس کو سما کہتے ہیں بادل یہ بھی سائبان کے طرح اوپر ہے اس لیے بادلوں کو بھی سما کہتے ہیں اور آسمان جو ہے جو بھی سائبان کے اوپر ہے اس کو بھی سما کہتے ہیں تو اس لیے بادل کو بھی سما کہا جاتا ہے تو اگر سوال کے بعد بادل لے لیے جائیں تو اس کے اندر کوئی حج کی بات نہیں لیکن میں اس کو ذرا اور پیچھے لے جانا چاہتا ہوں آپ حضرات کو جو گھنے بادل ہیں اور ماہرین موسمیات کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو باغل ہیں ان کا گھنے ہیں اور ان کے اندر پانی کا کثرت ہے اور بھی بارش ہوگی لیکن جب تک اللہ عدالت اٹائلہ ہو سارے گئے اپنے آلات کا استعمال کر لیں اس سے ایک دن پانی کی حاصل نہیں کر سکتے اور اگلا عدالت بتایا گیا کہ احکامات دنیا کے نظام کے بارے میں پہلے آسمان سے جاری ہوتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ آسمان سے جو پانی برتنا ہے وہ حکم کے اعتبار سے ہے جب تک کہ کنٹرول روپ سے یہ آسمان سے حکم نہیں ہوگا اس وقت تک یہ پانی برت نہیں سکتے اس لیے پانی کا برتنا پہلے آسمان سے مشکل کرتا ہے رام گرم میں سرا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا اب اس پانی کے نظام کے اندر اللہ بازار بتایا قدرت کے کتنے سے تو یہ پانی کہاں سے آتا ہے بتا کے جو پانی کو لوگ دریا اور سمندر کے ماراج کی صورت میں دوں سمندر اور دریا کے جو دفاراج کی ترقا ہے اور اللہ سوال بتایا نفافت والے پانی سے اس کو کشید کر کے پانی کا بنا کر اس کو اللہ پیدا بتا رہے پر کھاتے ہیں اور پھر بتا کے بادلوں کے ذریعے یہ پانی وہاں پہنچتا ہے کہ کئی انسانوں اگر پوری کوشش کر لو تو وہاں پر پانی پہنچانے میں سب کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے تو یہ پاگل انسانوں سے لے کر وہاں تک پہنچتے ہیں باہر کی چوٹوں تک پہنچتے ہیں اللہ تبارک کا تعالیٰ اس پاگل سے نکلنے والے قانون کو دوسرے لوگوں میں انسان کے لیے لیکن بناتے ہیں اس کے ایک طرح جو ہے وہ پہاڑوں کا یہ پانی جو ہے بند کے میں گرتا ہے اور اللہ سبار بتایا دم سے پورت اس کو مرتے سما دیں گے اگر اللہ سبار بتایا دم کی پورت اس کو ٹھوس کر لگانا سما دے سیاح گروپ کے اندر جو پانی رہتا تو اس کے اندر بندر دیکھ کے مرتے اور ناپار داخل ہوتی تو پانی سارا ناپار ہو جاتا اللہ نے اس کو ٹھوس کر کر ہے اس کے اندر کوئی داخل نہیں ہو سکتی اور یہ پانی پوری طرح سے ساتھ دکھا رہتا ہے کہ جو پانی بچتا ہے اس کا کچھ حصہ یہ زمین اپنے اندر کھینچ لیتی ہے ہزار کر لیتی ہے اور پانی سے جو سب کی شکل میں بہار ہوتا ہے یہ نیچے سے رکتا ہے اور اس کے روز کی جگہ پہ پہاڑی میں کچھ کمزوری ہوتی ہے اللہ کا باعث کا نالا اس کے چشمے وغیرہ ظاہر بنا دیتے ہیں اور زمین بھی پانی کو سٹ کرتی ہے یہ پانی زمین کے اندر گروپ کی صورت کے اندر چلتا ہے اور یہ ہم اس کا اپنے گرد کے مطابق زمین سے نکالتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ پانی جو ہے جو پہاڑوں کے اوپر پانی کی شکل میں پڑا ہے پگھلتا ہے اور چشموں کا پانی ملتا ہے تو وہ کلیشور کا پانی اور چشموں کا پانی ملتا ہوا چلتا ہے اور کہاں جو چلتا ہے اور میدان میدانی علاقوں کو یہ سیراب کرتا ہوا پھر جو پانی سمندر کے مطلب لگ جاتا ہے اور پھر وہاں سے گلر کے سب ہے اور اللہ سردار کے بتایا جاتے یوزان کے ساتھ ایس کا کرنے کے لیے تو یہ بادل سے آنے والا بستی والا پانی یہ اس قدر ضروری ہے زمین ہو کے لیے بلکہ اس کی ضرورت اتنی ہے کہ کہا کہ اگر ایک موبائل کے نام کا ہے جو بادل سے پانی نہ بیٹھے اور بارش نہ ہو تو ان کے نتیجوں کے اندر سمندر اور دریا کے اندر جو رہنے والے جانور ہیں وہ بھی ہو جائے قدر کرانی کی ضرورت ہے آسانی برتنے والے پانی کی یا پانی کے اندر رہنے والے جانوروں کو کے ہمارے یہ اللہ کی قدرت ہے اللہ کی حکمت ہے اللہ کی رحمت ہے تو اپنے الگان گزرتا ہے سر بھائی اس کے بعد سردار کے اللہ کا نارے نایا کہ قدرت کا ایک نمونہ تو آپ اگر یہی سرکار ہوا تو اس پر لکھنؤ کہ اللہ بدار بتایا نے اس پانی سے تمہارے لیے خوراک پیدا فرمائی اللہ نے اس پانی سے تمہارے لیے پھل پیدا فرمائے اور پھر بنا کہ اللہ کی قدرت کا اتنا عجیب و غریب نمونہ ہے کہ آپ نے ایک ہی پانی استعمال کیا ہے آم کی بجلی آپ نے زمین کے اندر دے دی آپ نے میٹ کے بیس زمین کے اندر دے دیے اور آپ نے مشکل پھلوں کے بیس زمین کے اندر دے ہیں دوسرے زمین کے اندر دے ہیں اور آپ نے ایک میٹھی پانی دیا ہے آم کے درخت کے اندر سلائے پانی کو کیا ہے امرود کے درخت کے اندر سلائے پانی کو کیا ہے کیڑے کے درخت کے اندر سرائے پانی کو کیا ہے خربوزے کے اندر سلائے پانی کو کیا ہے تربوز کے اندر سلائے پانی کو کیا ہے سبزیوں میں کرائے پانی کو ہے گندوں میں کرائے پانی کو ہے لیکن ایک ہی پانی کے اللہ نے اجناس پیدا کرنا دی ایک ہی پانی کے اللہ نے سبزیاں پیدا کرنا دی اسی پانی کے اللہ نے پھل پیدا کرنا دیے اور پھر اسی پانی کے اللہ نے پھول پیدا کرنا دیے اور ہر ایک کا رنگ من کرے ہر ایک کا ذائقہ من کرے ہر ایک کی خصوصیات اور کسان منگ کرے ہر ایک کی شاید من کرے سر میں اگلا سردار کو آدھار رکھ جب اللہ کی قدرت کے نمونے والے تمہارے سامنے ہیں پہلے تمہارے لیے یہ بات لازم ہو کہ اللہ کے پورا کسی سکن بندگی نہ کرو اور جب اللہ کے ساتھ پیدا کرنے میں کوئی شریک نہیں اللہ کے ساتھ احسانات کے اندر کوئی شریک نہیں تو پھر اللہ کے ساتھ کسی کو اس کے اندر بھی شریک نہ کرو اللہ اللہ انداز اور منم تو تم اللہ کے ساتھ برابر کرنے والا کوئی مت بناؤ حالانکہ تم جانتے ہو کہ اللہ جیسی کتاب رکھنے والا کوئی نہیں اللہ جیسی جان رکھنے والا کوئی نہیں اللہ کے ادار کے اندر کوئی شریک ہے اللہ کے آسان کے اندر کوئی شریک ہے تو میں اللہ کے مالک ہونے میں کسی کو شریک درمی کر دوں جو اللہ آسمان پیدا ادا سکتا ہے جو اللہ تمہاری ضرورت کے لیے آسمان سے پانی برسا سکتا ہے جو اللہ تمہاری ضرورت کے لیے پانی سے پھل پیدا کر سکتا ہے کیا اللہ وہ اللہ تمہاری حاجت نہیں کر سکتا تم دوسروں کو حاجت پرواہ مانتے ہو دوسروں کو مشکل پیشہ مانتے ہو اور دوسروں کو جا کر مانتے ہو جو اللہ کا حضرت میں کوئی کمانے تمہاری تمام ضروریات کو پورا کر سکتا ہے اور انسان کو ایک روزگار کو پورا نہیں کر سکتا تو جیسے اللہ کو چھوڑ کر اس آیت کے اندر قرآن مزید کا سب سے پہلا حکم ہے تو اور قرآن مزید کی اسی آیت کے اندر سب سے پہلی ہے خلاف بارے میں دار جا رہا کہ سب سے پہلا حکم کرنے کا وہ ہے اللہ کی عبادت اور سب سے پہلا کام لکھنے کا وہ ہے اللہ کے ساتھ کرنا تو یہ دوا کے حساب سے جب اللہ کے برتن جب اللہ سراج بتایا گیا دی اور اس ضرورت کی اور اس کی گرمی والے انسان کے بارے میں کرنا ایک سوال پیدا ہے وہ سوال یہ ہے کہ جب اللہ کی عبادت کرنا ہے اور اللہ کی عبادت کرنے سے اللہ کو راضی کرنا ہے سوال یہ ہے کہ اس عبادت کرنے ہے کیا سر ملے گی کیا انعام ملے گا اللہ سدار بتایا گا کہ اس کے جواب کے اندر بنا کے ساتھ یا اندر تفریح تعلیم سے مستقل جاؤ اب میرا دماغ کے اندر پیدا ہوا کہ لاح اللہ جو ہے عربی زبان کے اندر امید کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یسین کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا کہ اگر اللہ کی عمارت کی جائے تو امید ہے کہ اللہ انعام دے دے کہ اللہ کی عبادت کریں اور پھر بھی یقین کا استعمال نہیں ہوا کی کتاب کرنے کا فائدہ کیا ہے تو سب سے اس کے نام ذکی نہیں حدود کی بات کی گئی اس کو ہوا کر سکتا ہوں کہ الفاظ کا محنت بھی دیکھا جاتا ہے اور الفاظ کہنے والے کو بھی دیکھا جاتا ہے تو ایک آدمی ایسا ہے ایک ایسا تاجر ہے جس کے بارے میں آپ کا تجربہ ہے کے لیے واگہ کرتا ہے اور یہ وادی کو رقم کی ادائیگی نہیں کرتا ایک آدمی یہ جس کے بارے میں آپ کا تجربہ ہے کہ آج تک جتنے گفتگو رہے ہیں کبھی کسی کی کچھ بھی نہیں تو وہ آدمی جو واضح خلاف ہے وہ آپ کو قسم اٹھا کر کہتا ہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کل آپ آئیں گے اور آپ کے یہاں پڑی ہوگی آپ اس کو لے جائیں آپ کو یقین ہو جائے گی اور وہ آدمی جس کی ساتھ کا ہی اور جس نے آپ کا خاص آگ نہیں تھی جو جنتا کو خاص نہیں تھا اس نے اتنی بات کہی کہ آپ کل آ جائیں میں کوشش کروں گا آپ یہ کوشش آپ کبھی وکیل کے مانگ لے گا جائیں گے دوں ضرور آزادی کرے گا اس لیے وہ کبھی کسی آئے آگے کو خالی ملے گا تو میں کون یہ گا اللہ سدار جو استعمال کیے ہیں جو اللہ تبارک سبار نے استعمال کیا ہے اور اللہ سبار بٹا کسی کے آگے مجبور نہیں ہے اور کہنے والے اللہ ہیں ان سے جہاں لال لاوانی کی یقین کے ہوں گے تو یقیناً جو ہے اللہ دینے والے ہیں اور لال مہین بھگوان کے دوسری بات اس کے اندر آگے بات یہ جو اشارہ کرنا دیا کہ عبادت کرنے والوں کا حق نہیں ہے جو ان کو انعام دیا جائے وہ بھی بادشاہران ایک آدمی پر ایک تعداد آنا اس کو مکان دیا اس کو رہا اس کو روزگار دیا اب وہ آدمی اس بادشاہ کے پاس اور جا کر کہے کہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا آپ کا احسان بندی تو کیا اس کا یہ احسان بندی کا اظہار اور اس کا اظہار اس بات کا نقاب رکھتا ہے کہ بادشاہ اس کو مزید نام دے بلکہ یہ شکریہ اور احسان ساتھ مندی کے خاص کر احتانات کے بدلے میں ہے اور اسی طریقے سے اللہ تبارک بار کا پائے گا جو انسان عبادت کرے گا تو وہ اللہ کے احسانات ہیں بھی اللہ نے پیدا کیا اللہ نے صحت دی اللہ نے زبردست دی انسان پوری قیمتی اللہ کی عبادت کرے گا یہ اللہ کے احسانات کا بدلہ برابر نہیں کر سکتا اور نوی چنان کا مسئلہ کر دے سکتا یہ اللہ کا ساتھ نہ ہو اللہ کا ساتھ کرم ہے کہ اللہ کا دعوی لگائے گا اس کے باوجود جی انسان کو انعامات کا مرتبہ بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو انعامات ادا فرمائیں گے یہ اللہ کی رحمت ہے اللہ کا کرم ہے اللہ کا انعام کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی واقعی ہے اس کی کارن اگلا سدار کٹا لا نے اپنی وادانیت یہاں دلائل بیان کروائے اور ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوگا یہ علیہ پردار کٹا کی عبادت اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی جائے گی لیکن اگلا کدار کٹاغت کی عبادت کا طریقہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کس طریقے سے کی جائے تو اس طریقے کو واضح کرنے کے لیے یہ طریقہ بنانے کے لیے اللہ اگلا بلا ہم یہ آگے السلام کر دیکھیں سب سے پہلے نبی حضرت آزم آگے والا میں السلام تشریف لائے اور سب سے آخر میں اللہ اللہ صلی علیہ وسلم تشریف لائے یہ حضرات رات میں سلام عبادت کا یہ طریقہ بیان فرمانے کے لیے تشریف لائے اب جب اللہ کے انویا مستان کی عبادت کا طریقہ بتانے کے لیے تشریف لائے تو پھر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے یہ بات بھی لازم ہے اللہ کو اپیلا معبود ماننے کے لیے یہ بات بھی لازم ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی ضرورت پر بھی ایمان لایا جائے جب تک انبیاء علیہ السلام کی ضرورت کو نہیں مانا جائے گا تو اس وقت تک نہ عبادت معلوم ہو سکتی ہے نہ اللہ کی تحریر کے تقاضے معلوم ہو سکتے ہیں تو ہم یہ علم سلام پر لانا یہ توحید پر عمل کرنا اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے لاگ اب جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے اب ہو سکتا ہے کہ جو نبی دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں وہ واقعی نبی ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض فرضی افراد اپنے آپ کو اللہ کا نبی ظاہر کر دیں یا کہ کے جہاں ہمارے معاشرے میں منتقل ہوتا ہے کیا خبر کرتے ہیں کہ بڑا آدمی جو ہے گاڑی بچی بنا تھا بڑا گاڑی انسپیکٹر بنا ہوا تھا تو اس صورت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب کہ گاڑی انسپیکٹر اور گالی وزیر اور جالی بننے والے ہیں ان کی تصدیق تقریب طور پر کی جا سکتی ہے ان جیسے انسانوں سے ان کو بناتے تھے لیکن جہاں بھی دھوکہ ہو جاتا ہے تو پھر اگر کوئی شخص نہیں اور کرے تو اس کی تصدیق کس طریقے سے ہوگی جس کے لیے اللہ بدان کا رائے گا جس سے امریکہ میں متران ہو ان کو کوئی نہ کوئی خاص اثر فردائی اس پہ موجودہ کرتے ہو نویے پاکستہ علی رسلم دلیات مشکل بناؤ اور جب آپ کی نبوت کا اعلان ہوا تو انداز لگانے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موجودہ عطا فرمائے اور ان موجودات میں سب سے بڑا موجودہ اور دنیا موجودہ یہ پرانی مجھے قرآن مسجد کو دیگر موجودات کے مقابلے میں جو ودیا بھی خصوصیات حاصل ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جتنے امیر علیہ السلام وسلم موزیدار عطا فرمائے گئے وہ سارے کے سارے موزیدار جنسی موسیقات سے عمل کے تعلق رکھتے ہوئے نظر آنے والے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ناج لگائے جو موجودہ عطا فرمایا یہ علمی موجودہ ہے پہننے اور عمل پر خوفیت ظاہر ہے اور اسی کا نتیجہ ہے اس بات کے روزگار کے ساتھ دیں بات کو کے کی باتیں کر دیں حضرت نبی جی مشکل حالانے آگے اسلام تشریف لائے اللہ کا بار فرمایا نے حضرت علیہ السلام کو فرمایا چار آگے ان کے دربار میں تشریف لے جائیں تو حضرت کے علیہ السلام تشریف لے گئے اور اللہ کا نے دو نشانیاں ان کو ادا فرمائی ایک نشانی نے تھی کہ آسا پھونکا اور انتہا بنا اور جو مشہور ہاتھ کی جو بغل میں بجا کے ہاتھ نکالا تو دماغ ہوا اب یہ دونوں نشانیاں ایسی ہیں جو نظر آنے والی نشانیاں ہیں حضرت میں اس کا جی آگے سال و اللہ کا باد کا ڈاللہ میں ان کا ادا کروایا کیا آپ بھی دلہ پہن کے اور دن کا دنیا میں سے کھڑا ہو جاتا حضرت لال قلعہ کے عام بہار کھیل سے اس کی دن اللہ کا باد کا ڈالنا پہلا سمجھتے دماغ کے جس پر ہاتھ پھیرتے وہ بس یہ تیار ہو جاتا یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو نظر آنے والی چیزیں حضرت داؤد علیہ بار جس کا کو اللہ تبار روایا نے موجودہ کا فرمایا کہ وہ کو اپنے ہاتھ میں لیتے تھے وہ موت کے سے نرم ہو جاتا تھا اور جس پر ضرور کی تلاوت کرواتے تھے تو پرندے اور باہر جھول جم کر جو ہے وہ تلاوت کرتے تھے اور جس پر شریف ہوتے تھے یہ ساری اور کی تحتیات ہیں نظر آنے والی تحقیقات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ قبار کا باغان جو یہ موجودہ عطا فرمایا قرآن مجید جو نظر آنے والا نہیں بلکہ جو عید موجودہ ہے جو مجبور ہونے والا موجودہ ہے جو پر اثر کرتا ہے تو یہ عربی موجودہ ہے اور اس سے پہلے جن کے اندر موجودہ ہے اور یہ جو قرآن مجید عید موجودہ ہے یہ موجودہ اپنے اپنے حالات کے مطابق ہے حضرت میرتا علیہ نبین علیہ السلام کے دور کے اندر جادو بڑی تعلیم تھا تو اللہ سلام تعالیٰ نے ایسا میرا عطا فرمایا جسے دیکھ کر جادوگروں نے تسلیم کیا کہ حضرت علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ نبین علیہ السلام کے دور کے اندر ماہروج کا امید کا دور تھا تو داؤد علیہ السلام کا ایسا موجودہ عطا فرمایا کہ لوہے کو ہاتھ میں ہو جاتا تو اپنے ماہرو نے اس بات کو تسلیم کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے جو ماہر فن نہیں ہے بلکہ اللہ کے حلت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلام دور کے اندر شدھ کا امید تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منشان کو دیکھ کر ان نے اور علماء نے یہ بات کہی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں ہے یہ اللہ کے نبی نبی ابلاشن صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر زبان کی ثقافت و بلاوت کا دور تھا بڑی الحال کے بدان میں نام سے اللہ کا کلام سن کر اور سننے والوں نے کہہ دیا کہ یہ بچہ کا کلام دن ہوئے اللہ کا کلام تو اللہ کلام بتایا یعنی موجودہ سکار فرمائے یہ حالات کے مطابق ادا فرمائے پرانی مزید اور دیگر موجودات کے اندر سب سے پہلے ایک بات اور کرتا چلوں بات رکھنے کی لگا کہ دیگر امبیا علیہ السلام کو اللہ قدار بنا نہیں موجودات ادار ادا فرمائے موجودات موضوع فرمائے اور نبی علیہ السلام کو جو بنیادی موضدہ ادا فرمایا وہ عید موضوع کا فرمایا لیکن نبی السلام اللہ علیہ وسلم کو اللہ ندار بداعدہ نہیں وہ سارے موجودات ادا فرمائے جو سبھی امبیا علیہ السلام کو اللہ برقاد ادا فرمائے اور اگر ایسا موجودہ ہے جو اللہ کا آرن نبی علیہ السلام کے خلاف کسی کو ہم نے الانی آج مار کو السلام کا موجودہ کر دے ہوئے کہ ہم نے علیہ السلام نے ایسا مارا اور پتھر کے بارے میں بالکل پیدا ہوئے جب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آگ یہ موجودہ اس شب کے اندر ادا مرایا نیلکم اندر بہت بڑا شیلا رہے گا اور ہزار کے سارا ترانے میں جہاں پڑاؤ کیا کہ حضرت تعلیم میں اس नबी अम्मा वसल्लम ने फरमाया कि कुछ पानी हो कान हो कुछ नहीं वरना उसे बर्तन के अंदर मजबूर होकर निचोड़ कर जाओ तो मजबूरों का मंजूर हो गया तो एक बर्तन के अंदर इतना पानी था जिसमें उंगलियों को थोड़े दिन सकते थे नबी अलाम ने अपने दोनों हाथ निकाल के उसको बता दिए अल्लाह का दार का दाल और उसको दस कर निकाल हजरत मूसा अला नबी आलम को لب ادار سلا علیہ وسلم کا ایسا بولتا ابھی نبی علیہ اللہ ربیع علیہ السلام جیسا بولتا ایک یہ سب سرمایا گیا کہ ہرگر وزیر عالیہ نے دینا علوم علیہ وسلام اپنا ہار گارن جو غور بار میں لے جاتے گھر کا رسائی کرتے وہ زمردار ہوتا لبی اقدار صلاح علی بسلم کواری ہرگر اپنے ربن جمن کے سر گسی دائے لگے لبی اطاع ص اللہ علی وسلم ہاتھ کا جو ہے چھڑی دیں وہ نبی بڑی اگر پلاسٹ سے بھی چھوٹے وغیرہ چلے ہیں جب اپنے قبیلے کے اندر پہنچے قبیلے کے سردار تھے اس وقت ایک بارش ہو رہی تھی اور شدید آندھی میں اندھیرا تھا روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا اپنی ایک چھڑی کو بھی نہیں بنا تھا ہوائی تیل کو ایک چھڑی کو اوپر کیا ہے چھڑی جو ہے وہ مینارا نور بنا ہے اور نور کی روشنی کو روشنی کو چھوٹ روشنی کو دیکھ کر سارے قبیلے والے اپنے مکانوں سے نکل کر باہر آ گئے تو دیکھا بہت بٹوگا گوٹا دوسرا دوسری ہزار اللہ کے ہاتھ کے اندر چھڑی ہے اور کا ہے کہا کہ میں اس سے چھڑی لایا ہوں یہ چھڑی کی روشنی ہے اور اگر آپ نے دل سے مجھ سے کام کر دو کے دل سامنے کر دو تمہارے دل بھی ایسے جائیں گے تو بڑا بہت چلانے والے سب کو سے من کے پیسے بڑھا کر لوگ مسلم چندان بار بتا رہے نے پہلے انبیاء علیہ السلام والے موجود کسی کسی شکل میں بلکہ زیادہ کامل شکل میں عطا فرمایا اور نبی پاک صلی ندی اور سلم کا پرانی ندیوں کا موجود کیا تھا سمایا تو اس جگہ اللہ امداد ودالیہ نے نبی علیہ السلام کی نبوت کی علامت جو قرآن مجید جو موجود ہے اس کا اظہار فرمایا ہے اور جس کا حق میں کر رہا تھا دیگر روزگار کے مقابلے میں ایک کافی یہ بھی ہے کہ دیگر انبیاء علیہ السلام جب تک دنیا کے اندر موجود رہے ان کے موجودات بھی دنیا کے اندر موجود رہے جب وہ دنیا سے پردہ فرما گئے تو انبیاء علیہ السلام کے لوگ کی دنیا سے پردہ فرما گئے حضرت علیہ آرام علیہ السلام کی وفات کے بعد آسا موجود رہا لیکن وہ ہاتھ موجود نہیں رہا تھا جس میں آسانی اور شہر بننا تھا تو آسا جو ہے شاہ بھی بنا لیکن پرانی نہیں ندی اللہ علیہ وسلم کا ایسا موقع ہے کہ نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ بھی دنیا سے اوپر ہو گئے سیدنا صحیح اچھا رضی اللہ عنہ کا دور اشراگر ہوئے یہ مہیو عالم نبی کا نام ہے تال آزاد نئی اللہ عنہ جو نبی علیہ السلام کے دور کے اندر خلاف من ہوئے اور ان کا نام ہے احباب تال احباب احباب جو ہے وہ ہیرو کی جمع ہے اور ہیرو جو ہے بہت بڑے عالم کو کہتے ہیں تو ان کو احباب جن عالموں کا مجموعہ کہا جاتا تھا اتنے بڑے نبی عالم نبی اللہ کے دور کے سے نہیں مجھے چھوٹے ہم گاؤں والے آج آگے دور کے اندر ایک غریب کو گزر رہے تھے اور ایک سب کا لانا کر رہا تھا یا کتاب یہ آج نا گا آج مان بلند ماراجر گھومتا ہا اور ہم ہم بتا مطالعہ ہوگا رہا اہل کتاب ایمان لاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے صحیح شکار تھے اور اللہ تعالیٰ کو لانت فرمائے جیسی لانت ان سے پہلے پر اللہ نے فرمائی تو حضرت احباب اللہ نے گائے کو بچے کی زبان سن کر فوراً اپنے چہرے میں ہاتھ رکھا اور کہا کہ الحمد للہ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 علیہ وسلم سے نہیں رہا ہے سڑا دنیا کو تشریف لے گا ان کے روزگار بھی دنیا سے چلے سکے موجودہ نبوت کی نشانی ہے موجود کرے گا ان کی نبوت کی کری گئی نبی تھے موجودہ موجود تھا وہی پچھلے موجودہ روزگاری کرا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجودہ کا کیا مطلب باقی ہے تو جب کی دلیل ہو اور جب یہاں تک باقی ہو تو اس کے معنی میں پاک لا ہوتا ہے نمبر پرانک مرکز گے یہ دلیل پیدا ہوئی ایک دعویٰ پیدا ہوا اس بات میں کام کر دینا چاہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذات کی لڑکیوں کی بڑی علامت نبی علیہ السلام کا دنیا میں ہے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل قرآن مجید ہے قرآن مجید نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کی موجودگی کی دلیل نہیں قرآن مجید نبی علیہ السلام کی نبوت کی موجودگی کی دلیل ہے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو نبی علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید نہیں آیا نبی علیہ السلام کے عمر مبارک جب چالیس سال کی ہوئی تو قرآن مجید کا ہونا شروع ہوا ہے تو قرآن مجید نبی مزید صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور جسم کی علامت نہیں قرآن مجید نبی علیہ السلام کی نظر کی علامت ہے جب تک قرآن مجید موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظمت موجود رہے گی نبی اسلم کے جسم کا موجود رہنا بارے میں ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظمت موجود رہے گی اور پرانا تک موجود رہے گی اور قیامت کے دن بھی نبی پاک اللہ علیہ وسلم کے لیے کی جائے گی کہ مقام محمود کا تمام ان کے عالم اسلام کے مقابلے میں سب اسے میرے پاس اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا جائے گا تو اللہ تبارک بتایا نے اس مقام پر قرآن مزید کا موجودہ ہونا بیان کروایا اور قرآن مزید کے بارے میں دو اعتراض راجیہ ملک کے بیان کروائے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تبدیل بیان کروائے ان کا ایک اعتراض یہ تھا کہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کا کلام نہیں اس کے لیے ہم دو اعتراض کیے دو زمینیں بیان کی ایک اعتراض اور ایک زمین ہے کہ قرآن مجید جو ہے جو تھوڑا تھوڑا کر کے نا کیا گیا اور تھوڑا تھوڑا کر کے کلام بیان دوں کا تحت اس کے چھوٹ کا بیان کرتا تو اللہ کا بال بگانا کا جو کلام ہوتا ہے تو جب پرانے مزید کے تورا ضروری جنگا آدر ہوتا تو تھوڑا تھوڑا کر کے خرچہ نہ ہوتا اگر اگلے علیہ ان کا کلام ہے بیان کرواتے ہیں اس کے ساتھ کلاس ہوتا ہے دیکھ کا یوگا چلے کہ قرآن پرانی مزید افزار کا کلام کیسے ہو سکتا ہے قرآن مزید کے اندر مچھر کی مثال قرآن مزید کے اندر مکڑی کی مثال پرانے کے اندر مسجد کی مثال ایک مادری کی میں پرانے کے اندر موجود ہو تو جس کلام کے اندر مادری جیلوں کی مثال ہو وہ کلام جو ہے وہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا وہ کسی مزدوری کا کلام یہ دو جو ہے اللہ ملا اس مقام پر دونوں کا آزاد کا بڑا اشیا کریں تو یہ بات یہاں دی کہ ان کو پھر رواں آزادی نا کہ اگر کسی کو اس بات میں شک ہو تو یہ کلام ہمارا ناجر کیا ہوا نہیں ہے نبی یہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بنایا ہے تو پھر اس بات کے لیے آسان کی سورج موجود ہے تو تم اس کے ہم بات کر لیں سورج بنا کر دکھا دو اور پھر جو بھی نہیں فرمایا تو اس گاڑی کی سورج بنا کر دکھا دو ایک موجودہ قرآن کرانے موجود کر لیے ہے کہ کوئی اس صورت بنا نہیں سکا اور دوسرا موجود جو ہے سردار کا سب نمن ورنہ تو آپ تک بھی نہیں بنا سکے اور ہمارا چیلنج ہے جب مسلمان کا بھی پر بھی نہیں بنا سکتے تو پرانی مسجد کا یہ چیلنج کیلنگ مقدم کے بارے میں وہ بھی سمجھتا ایک موت ہے کہ اب تک اس کے مقابلے کے کر نہیں بنایا جا سکتا اور جس کا موجودہ دیکھو اللہ کے جماعت سے دن پہ تو ان کو اپنا کلام بنا نہیں سکتے منہوش کا ملا اور خدا کے سارے سارے ہم نے حمایت ان کو بلاؤ جن کو تم نے اللہ کو جو مادری بنا رکھا ہے ان کو بلاؤ اور شہزاد کو مزید مل بھی ہے کہ اپنا کلام تم بناؤ اور اللہ کے کلام کے مقابلے میں رکھو اور فیصلہ تو ہم کو نہ کراؤ منہوش کا کیا آپ جو تمہاری حمایت فیصلہ بھی انہیں سے کرا دو وہی کافی کلام کلام کہہ دیں گے کہ جو اللہ کے کے مطابق مقابلے پر اور یہ بات بھی بنا دے کہ جس نے نے حضرت کا جھوٹ کیا اس کہا کہ کرا قرآن ملی جیسا کلام کو بھی کہہ سکتا ہوں اللہ اللہ سے ملوالی اور اللہ اکوار نے ملک اللہ ابادلہ نے وہ گھر کرنے والی چیز تو کیا ہے گھر کرنے والی چیز تو جو کیا معلوم کیا ہے گھر کٹانے والی چیز کہا کہ ایسا کلام میں بھی کہہ سکتا ہوں تو اس کو جو ہماری جنہوں نے کہا کو ایسا کلام سنا ہے اس نے کہ مل سیل بنایا اللہ کا مل کہ رہا کہ ہاتھی کیا ہاتھی ہے تم کیا جانا کہ ہاتھی کیا ہے جس کی دم چھوٹی جو اس کی پتل میں پڑ رہی ہے کو بات کے ساتھ یہ ہمارے جو ادب اور فساد کو کتاب کے لحاظ سے جو سونے کے الفاظ کہیں گے کے لحاظ کے مطابق اس لیے نہیں کرتے یہ اللہ کے کلام کے مقابلے میں کرتے جاتے تو لوگوں نے قرآن مجید کے مقابلے کی کوشش کی لیکن خود ان کے حوالے نے یہ بات کر دی کہ یہ تمہارا کلام بھی اللہ کے کلام کے مقابلے میں نہیں آ سکتا تو قرآن مجید جو ہے اللہ کا کلام تھے اپنے نظر کے اعتبار سے تکلیف کے اعتبار سے الفاظ کے اعتبار کے اعتبار سے مہاوی کے اعتبار سے اور پھر جو ہے جموں کشمیر کی خبروں کے اعتبار سے ہر لحاظ کا کلام نہیں جو ہے بہتر ہے اور کسی بہت کا کلام نہیں ہے جو اللہ کا کلام ہے اور قرآن مجید کی جو خصوصیات ہیں کہ ان خصوصیات کا اندازہ کر لیا جائے کہ دنیا کے اندر کوئی کتاب ایسی نہیں جس کو پڑھا جائے اس صورت میں جب اس کے معنی نہ جانتے ہو آپ انگریزی کا ناول ہے اور وہ ہی دلچسپ ہے اور آپ انگریزی نہیں پڑھ سکتے آپ کو ناول دیا جائے کال اس ناول کو پڑھیں گے نہیں اس لیے کہ آپ انگریزی پڑھ نہیں سکتے آپ کی زبان انگریزی نہیں آپ انگریز نہیں عربی زبان کی بھی کتاب ہے آپ اس کو نہیں پڑھ سکتے کتنا ہی دلچسپ ناول ہو کتنی دلچسپ جو ہو افسانہ ہو لیکن آپ اس کو نہیں پڑھ سکتے اس لیے کہ آپ عربی زبان سیکھ لیں قرآن پرانی پڑھنے والے جو سارے دنیا لوگ بچے ہیں جو عربی زبان جانتے ہیں عربی کی ادائیگی پڑھ نہیں سکتے لیکن قرآن مجید کی ادائیگی ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں کہ ہر ہر کبھی کبھی ادا ہوتا ہے اور کئی الفاظ ان کے ایسے یاد ہیں کہ جس کی کوئی مثال پیش نہیں کے دنیا کی کوئی کتاب ایسی ہے کہ جس کو کوئی آدمی جو ہے پوری طرح سے یاد کر لے قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو اللہ تبارک بتا رہے اس کو جان کے لیے آسان بنا دیا اور پھر دنیا کی کسی کتاب کا پر حافظ موجود نہیں اور قرآن مسجد کے ایک دو نہیں بلکہ لاکھوں نہیں کروڑوں حافظ کروڑ کی موسم دنیا کے اندر جس طرح سے دن کتاب کار ہوا ایک بار پڑھے دو بار پڑھے تین بار پڑھے پڑھتے پڑھتے تھک جائیں گے ایسے بیدار ہوں گے تو کا نام ملیں گے ایک ڈرامہ ہے ایک بہن مندر ہے سب بھاگے چلے جا رہے ہیں دیکھنے کے لیے پھر اس کی ویڈیو منگا کے دیکھا اس کو پھر دیکھا پھر دیکھا اس سے بیدار ہوئے لیکن اس کا نام کبھی نہیں دیا لیکن پرانے وزیر اللہ کا ایسا کلام ہے اس کو سب سے بین جگہ پر کی جاتی ہے پڑھتے جائیں جین جگہ بڑھتی جاتی ہے جو اس کو پڑھنے کے آدمی ہے اس کے بزی آدمی ہوتے ہوئے چلے جاتا ہے اور پھر جو ہے کے موقع ہونے میں بات یہ بھی ہے کہ استاد محترم آگے پڑے ہوئے کی تلاوت کر رہے ہیں اور پیچھے ان کا شاگرد کھڑا ہوا ہے اور شاگرد مؤثر ہوا کرتے ہیں استاد کی نہیں ہے خاص طور پہ دن مدارس کے بلاوائے لیکن پرانے مزید کے پڑھنے میں غلطی ہو جائے تو وہ بچہ جو ہے استاد کے تمام ایک کام کو ڈالا رہتے ہیں اس کو آگے بڑھنے نہیں دے گا جب تک اس کی میں ہی تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا میں نے قرآن مجید کے اندر روزگاری کی اٹھیا رکھی ہے اور اللہ کی سزا حصہ سارے پڑھائی مشرق سے لے کر مغرب تک ایک لمحہ چوبیس گھنٹے کے اندر ایک لمحہ ایسا نہیں کہ جس کے اندر مشرق سے لے کر مغرب تک کہیں نہ کہیں قرآن مجید کی تلاوت نہ ہو رہی ہو اور قرآن مجید کو پسند کرنا پڑا جا رہا ہو کوئی اس ذات کی تاریخ پڑھ رہی ہے کوئی اس ان دن کے ادارے کے اندر پڑھ رہے ہیں اس کے معنی نہیں جانتے لیکن قرآن مجید پڑھ رہے ہیں آپ گور و شوق سے پڑھنے والوں کو دیکھیں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں آگے نہیں جانتے ہیں لوگ وہاں بھی جانے کے کو پڑھتے جاتے ہیں اور روتے جاتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں روتے جاتے ہیں آج تک کس سب کسی کتاب پڑھنے والے جیسے ہوتا ہے تو وہاں سمجھ میں آئے پڑھ رہا ہے اور روک رہا تو سرکار جب قرآن مجید جو ہے تمہیں اس اس کے بارے میں شک ہے کا ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے اور جب اس کو ایمانی کلام کرتے ہو تو پھر بارہ تیاری تمہارے لیے ہے تو تم اس کلام جو ہے اسی آئ کے اندر جو برائے مزید سطح سے ڈرا دینا موجود ہے اس کے طرف میں بہت اشارے کر دیتا ہوں بنا کے ان کو عربی زبان کے اندر ایسی اور اس کی طرف کے اندر دو لفظ استعمال ہوتے ہیں ایک ہے سی ایک ہے ان سنگا اس جگہ کا استعمال ہوتا ہے جہاں بات یقین ہے اور اس جگہ کے استعمال ہوتے ہیں جہاں بات شک لا دیتے تو ہمارا تو ان کون سے کہ جو لوگ قرآن مجید کے کلام اللہ ہونے میں شک کر رہے ہیں بنا تو ان کا شک کرنا بھی شک والا ہے ان کا دل سے بھی شک کر رہے ہیں لیکن کی وجہ سے لگا سکتے ہیں ان کے استعمال کے ساتھ اللہ نے ان کی کے ساتھ بیان کرنا بھی اتنے مختصر ادھکار کے اندر بات کے چرچا کو بیان کر دینا جو قرآن مجید کے کسی چرچا نہیں کر سکتا میں ایک ادھر راجی کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید جو ہے اس کی زبان مبارک سے ہم نے سنا سے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا قرآن مجید نبی پرانے صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جاری ہوا اور حدیث پاک جو ہے یہ بھی نبی الاف صلی اللہ علیہ وسلم کی بلوان ہے حدیث پاک کو سنا ہے حضرات صحابہ کرام ندی اللہ ندی نے ندی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن مجید کو سنا ہے حضرات حل کے صاحب کلام علیہ نے نبی وسلم کے زبان مبارک سے حدیث پاک کے کلمات اور قرآن مجید کے الفاظ کے اندر بھی بتا کو بڑا اندر زمین آسمان سے زیادہ ہے اور اللہ نے اپنے کلام کو بند کر اپنا آگے دیا تو اسی زبان سے جاری ہونے والا کلام جو نبی علیہ السلام نے یاد کرنا ہے حری کے بالکل سورت میں وہ قرآن مجید کے کلام کو برابر بھی بول سکتا ہے جب اللہ کے نبی اپنے الفاظ سے ادا نہیں فرما سکتے کرنا کوئی برباد کھول سکیں تو غیر نبی جو ہے اپنے کلمات کو کیسے ادا کر سکتا ہے جو اللہ کے کلام کے بھاپ کر سکتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دنیا کے دیگر مسال اور آباد کے کلام کے مقابلے میں کرتی ہے مریض ہے لیکن پرانی مریض کے مساح کو بلا اس سے نہیں مایا ہے اور پک مایا ہو جاتا ہے کہ یہ کلام جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ الفاظ ہے نبی کے پاس الفاظ ہیں اللہ کا کلام ہے یہ بات دے مطلب محسوس ہو جاتا ہے تو ایک زبان کے ادا ہونے کے باوجود بھی ایک جیسا کلام سر یہاں کے بارے میں بتا دیں جو کلام سے بول رہے ہیں زمین ہے کر دیا کیا بتا اس کے بعد اشار یہ ہے اس کو ہم نے بہت کیا ہے آدھا آپ اپنے بندے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس نام نہیں فرمایا اور نبی علیہ السلام کے بارے میں جو بھی فرمایا کہ آدھا رسول اللہ کہ ہم نے اپنے رسول پر جو کلام نازل کیا بلکہ بننا کے ہلاک دینا کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کلام نازل کیا اس کے اندر دو اشارے بڑے ان لوگ اشارے یہ ہے کہ اللہ کے بارے نے اب دینا ہمارا بندہ کہ نبی اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے زیادہ تک ہیں جن کو نسبت ہے اللہ کے بارے کے ساتھ اور اللہ کے بارے کے ساتھ جس کو نسبت ہے جس کو اللہ اپنا کر دیں اس کی عظمت اور کسان کے بارے میں کیا شہر کیا شروع ہو سکتا ہے عربی زبان کا شاعر ہے اس کا ایک شعر ہے وہ کہہ ہے تو لا کرا جی کا مواقع مالی کہتا ہے کہ مجھے میرے محبوب کو میرے محبوب کا غلام کہتا پکارو مجھے میرے نام سے مت پکارو مجھے میرے محبوب کا غلام کہتا پکارو کہ میرے تمام ناموں میں سب سے زیادہ محدود نام جو ہے مجھے محبوب کی طرف دکھاؤ تو یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہے یہ پاک لسلم کو نسبت سے بتایا ہے کہ اللہ دینا کہ ہم نے اپنے بندے پر یاترا میں کام نہ کر دیا ہے ایک اشارہ اس کے اندر یہ ہے دوسرا اشارہ اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس روشنی شو کے اندر اپنی عبادت کا حکم دیا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض فرمایا ہے اور یہ بات کرنا جی کہ خالق اور مخلوق کے درمیان فرق جو ہے کہ خالق محدود ہے اور جو مخلوق ہے وہ ہے عبادت کرنے والی ہے اور مخلوق کی صفت عبادت ہے اور مخلوق کا مقام اتنا زیادہ اس کا ہوگا مخلوق اس زیادہ اللہ کو عبادت کرنے والی ہوگی اور ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو عبادت کرنا یہ مغل کی قیمت ہے اور منگل کی قیمت کے اندر یہ کمال نبی پاک اللہ علیہ وسلم حاصل ہے کیونکہ سارے مخلوقات میں سب سے زیادہ دن عبادت کرنے والے اپنے آج بھی ظاہر کرنے والے اللہ کے حضور نبی پاک اللہ علیہ وسلم ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنوایا تو لوسلم آج بھی کرنے میں سب کو بچے تو ہم نے مقامی کو ان ان کا کا دیا اور کو معراج اللہ نعمت عطا تو نبی کی پرانی مزدور کے بعد جگہ فرمائی فرمایا کہ اگر تم قرآن مجید کے مقابلے کا سلام نہ بنا سکے اور اس جو بنا کر نہ دکھا سکے کیا کرو سب تک نہ کچھ آپ کے اپنے آپ کو بچا لو جو آگ جو ہے کیا ہے کیا اس آگ کا جو ادھن ہے جو پتھر ہے اور لوگ اور یہ آگ جو بچے گا کہ جو کپڑنا پور بھنگ نہ کے جاؤ اور اس دن کا دن جو ہلاک اس آپ سے اپنے آپ کو بتاؤ کہ جس کا ایندھن ہے وہ پتھر ہے اور لوگ اب یہ جو اس کا ایندھن ہے جو پتھر ہے اس دوسرے میں آپ کی جو سب ہے اس کے بعد اشارا ہو رہا ہے ہلاک یہ آپ کیسی آگ ہے یہ آگ ایسی آگ ہے کہ جس کا ایندھن گھر بترتا ہے اس کے پتھر سے بڑا بڑا بدیت بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے سوا دکھ بنا کر جو اس کو پوجا کرنے والے ہیں ان کے گھروں کو اور عبادت کرنے والوں کو دونوں کے جہنم ہی نمک ڈالا جائے تو جو پتھر کے بت بنے ہیں یہ سارے کے سارے جہنم کے اندر جائے دوسرا اشارہ ادارے جو ہے کہ ادارہ سے جو مراد ہے پتھر مراد ہے جن دن کے پتھر کہ یہ آگ پہلے بھی بہت زندگی ہوگی اور پھر اس طرح جن دم کے پتھر ڈالے جائیں گے تاکہ اس آگ کی آپ کو ہلکے بندہ ہوگا اس لیے یہ ان پہلے قابل کرے کہ دنیا کے اندر یہ پتھر جو ہے یہ آگ کے اندر نہ جڑتا ہے نہ بدلتا ہے تو یہ پتھر جو ہے نہ آگ کے اندر گرتا ہے نہ آگ کے اندر پگھلتا ہے لیکن فرمایا کہ جہنم کی آگ سے ایسی آگ ہوگی جو پتھر کو بھی جلا دے گی پتھر کو بھی پگلا دے گی تو آج انسان یہ آگ جو پتھروں کو نہ پگلا سکتی ہے نہ جلا سکتی ہے جب تم کو یہ برداشت نہیں ہوتی تو وہ آپ کیسے برداشت کرو گے جو پتھر کو بھی بگاؤ چلا دیتی ہے تو گندے بتا برداشت اور یہ آپ جان ہماری جو ہے کہ آپ جو ہے لگے تیار دے دوں کے لئے تیار ہے میں کتاب یہ ہے کہیں گے جہنگم بھائی کا تیار نہیں ہے اللہ بتایا جاتا تعالیٰ اس وقت اس کو تیار کمائیں گے لیکن قرآن مجید کے الفاظ سوال رہے ہیں کہ عزت کے ہم جو جہنم جو ہے تیار کی جا چکی ہے تو جو اللہ نے بات بیان شرما دی ہمارا کام جو ہے اس کی تعریف کریں اور اس کی تصدیق کریں اور اس کی وجہ اپنے آنکھوں کا استعمال نہ کریں اس کے بعد اللہ کے بار ہے کہ جہنم کا ذکر فرمانے کے بعد اپنے پاس کرنے والوں کو اللہ نے کوئی سنائی ہے سب اتنا ہوا اور نہ وسلم آپ ان لوگوں کو سنا دیں جو ایمان والے ہیں اور گا ہمارے والے ہیں ان کو ہم مختلف انعامات دیں گے پہلا انعام ان کو راویت کریں گے اور رہائش کے لیے ان کو جنگ اٹھا کی جائیں گی اور دوسرا انعام ان کو پیغہ کریں گے اور تھوڑا اور راس کے لیے ان کو ہم پھل ادا کریں گے اور ہمارے تیسرا انعام ہم ان کو اسافا کریں گے جو راجدار کے موٹا ہوا ان کے ایسے رسک ہوں گے جو ہر لحاظ کے باقی ہوں گے اور چوتھا انعام ہم ان کو بھی ادا کریں گے جو دنیا کی نمنگ جیت جانے کے بعد چھین جاتی ہیں دنیا کی نعمتیں اگر چھینی نہ جائیں تو انسان ان کو چھ پرسنٹ مت جاتا ہے لیکن مگر میں نعمتیں ان کو چھینی نہیں جائیں گی اور ان کو اس گنگت کی نعمتوں سے نکالا بھی نہیں جائے گا جگہ تباہ جو چار انعامات کی کوشش کری آپ سنا گرام آدمی کردار جو بات یہ کہ یہ خوشخبری کن لوگوں کے لیے وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں جن کے عقائد درست ہیں اور ان کے عقائد کے اندر شرک کی شامل ہے اور وہ دل کا احمد کرنے والے ہیں اور دومال کیا ہے سزا کے جو دل کا دومار ہیں وہ ہیں جن کے اندر تیز کم پہلی صفت یہ ہے دل کا عمل کا جو کرنے والا ہے اس کافی کا دکھ ہے اگر عقیدہ درست نہیں ہے ہیں تو امر خاص اتنا نیم پورا ہو وہ امر اگلا جہاں آ جا پڑا نہیں وہ عمل ایسا عمل ہے جیسا کہ تو وہ جس کے اندر روپنا ہو تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عقیدہ درست ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ جو عمل ہے وہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے اگر عمل شریعت کے مطابق میں جو ہے تو عمل یہ اللہ کے فائدہ مل جاتی ہے بات مغرب ہے نماز کا اور میں نواز قدرت سے ادا کرتا چلا جا رہا ہوں اگر کہ میرا عقیدہ درست ہے تو مغرب وقت کا میرا خیال نہیں رکھا اور سو کی سندر کے فارغ ہوا تو جی کہا کہ سارے بیٹھا ہوا تین اللہ کے آگے بیٹھی بڑھتی سہی سے پڑھی نویہ میں نے نماز لگا کر میں شروع کر دے لیکن اللہ کے عمل ہاں قابل قبول نہیں یہاں جگہ کرے گی عمل ہے یہ آپ نماز میں کیا نام تو عمل شریعت کے مطابق نماز درد کرا ہے شریعت گرمی ہے آپ اپنے گھر کے اندر کے ٹھنڈا میں چھوڑ کر مسجد کی طرف چھپے گئے اور وہاں جا کے آپ نے نماز پڑھنا شروع کی مسجد کے اندر گرم کھڑا ہے لیکن آپ جو ہے جہن کی نماز چار رقم پڑھنے کی بجائے چھ رقم پڑتے ہیں ان کی مشقت بھی آپ نے برداشت کی لیکن اللہ کے جو ہاں نماز آپ کے قابل سبھی نہیں ہے اس لیے شریعت عمل کیا ہے نبی عباد صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاخت تصدیق کی فضیلت بیان کروائی اور سلاکت تصدیق نہ تو نماز ہے اور نہ تو نماز کے اندر جواب جائز نہیں اور ہم نے کے تصدیق کے لیے اختیار کیا اور لوگوں کو جمع کیا اور اس کے بعد جمع ادا کیا لیکن یہ اگر اللہ آزاد مجھے کام کرے گی نجائز ہے اور یہ اگر کے شعبے کی وجہ سے اللہ وہاں ہے اسی طریقے سے زندگی کے اندر کام ہمارے ایسے ہیں کہ جو ہم لوگ کی سمجھ کر کا رہے ہیں میرے ساتھ نولاج جو ہمیں بار میں کریں گے ان کے میرا کے مطابق دیش کی شادی ہے ہمیں ہمیں اللہ کے ہاں قبول ہوگا جو تیسری شادی ہے یہ عقیدہ بھی درست ہے عمل بھی شریعت کے مطابق ہے لیکن مخصوص مطلوب اللہ کو راضی کرنا نہیں تو یہ اللہ کے ہاں وہ قابل قبول ہے یہ نوازی کا وقت ہے اور میں نوازی ادا کر رہا ہوں لیکن مقصود و مطلوب یہ ہے کہ لوگ مجھے اور مجھے جی کریں میں حج سے جا رہا ہوں عقیدہ بھی بڑا درست ہے اور عمل بھی شریعت کے مطابق ہے لیکن میں جاتے ہوئے ان کی ایڈورٹائز کر رہا ہوں آتے ہوئے افغان نبی کی اور اس کے بہت بیا ندی مسجد ہے اور مجمع جمع ہے اور مداخلت بڑا کام جو ہے ہو رہے ہیں اور یہ بات آ رہی ہے کہ اخبار کے اندر نام کر جائے کہ اپنا کام جو ہے وہ حق کا کراوت لائے تو یہ امیر بھی دست ہے املی دش ہے لیکن مسجد لوگ منصوبے لوگوں کو کچھ کرنا لوگوں کے اندر طلب کرنا ہے اللہ کی رضا گھومنے سارا کا سارا حج کا سفر دیتا ہے اس کا انداز اللہ تو تین شرطیں ہیں ہمارے والے سالوں میں